کوئی کتاب میں میں کٹ کرنے ہو جو نہ جاؤ جی۔ ہے ہاں؟ لے کے بھی نہیںزیزاد فہول جی ارشاد فور رائٹ جوزف المجید کی اجازت دینا پڑتی میں کہے بھی ٹھیک ہے مستقل کتاب ہے اپنی جگہ تھی وہ اپنی جگہ تھی پڑھو جب میں کون نہ مشورہ کر لو میرا خیال ہے کوئی بھی نہ کاٹ کرو میں آپ کو پڑھنا چاہیے پڑھو نہیں جاؤ ٹھیک السلام علیکم